حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر اپنے قوم کی طرف واپس جاتے اور ان کی امامت کراتے تھے ایک رات آپ نے نماز مؤخر کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر اپنے قوم کو نماز پڑھانے کے لیے ان کی طرف لوٹے اور سورہ بقرہ شروع کر دی جب ایک آدمی نے یہ صورت پڑھتے سنا تو وہ جماعت سے پیچھے نکل گیا پھر الگ نماز پڑھ کر چلا گیا لوگوں نے کہا اے شخص تو منافق ہو گیا ہے اس نے کہا اللہ قسم میں منافق نہیں ہوا اور میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور آپ کو بتلاؤں گا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول تحقیق حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پھر ہمارے پاس آ کر ہماری امامت کراتے ہیں اور رات آپ نے نماز مؤخر کی تو انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی پھر واپس آ کر ہمیں پڑھائی اور سورہ بقرہ شروع کر دی جب میں نے یہ سنا تو میں جماعت سے پیچھے نکل گیا اور الگ نماز پڑھ لی ہم اونٹوں پر پانی ڈھونے والے لوگ ہیں اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں یعنی اتنی دیر تک اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تو فتنہ باز ہے فلاں فلا سورت پڑھا کر سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو چھتیس